سلیمان شیبانی نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الرحمن بن اسود نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زہریلے جانور کے کاٹنے میں جھاڑنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر زہریلے جانور کے کاٹنے میں جھاڑنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکتالیس